وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معذرت چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے اور ہمارے تمام ذمہ دار اور ہم سب لوگ پروگرامات میں اور تھوڑا سا مصروفیت ہے کچھ دنوں کی پھر بھی جیسے جیسے موقع مل رہا ہے انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ کا سوال یہ تھا کہ زمین پر اگر پڑا ہوا پیسہ مل جائے تو اسے اٹھانا کیسا ہے اور پھر اٹھا لیں تو اس کا شرعی حکم کیا ہوگا تو شریعت متحرہ نے اس حوالے سے یہ فرمایا پہلے تو مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ وہ پیسہ اٹھایا ہی نہیں جائے پڑھائے تو پڑھائی رہنے دی جائے دیا جائے لیکن اگر اٹھا لیا ہے تو اس کو شرعی اصطلاح میں لکتا کہتے ہیں تو لکتا کا شرعی حکم کیا ہے تو لکتا کا شرعی حکم یہ ہوگا کہ اگر ایسا پیسہ آپ نے اٹھا لیا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کی اس کے مالک تک پہنچانا اس کے مالک تک مطلب اس سے پیسے کو پہنچانے کی کوشش کی جائے اور عطل امکان جتنی ممکن کوشش ہو جس طریقے سے بھی اس کی تشہیر کی جائے لوگوں میں مشہور کیا جائے کہ فلاں پیسہ اتنا پیسہ مجھے اس جگہ سے ملا ہے کون گزرا تھا کس طریقے سے کیا ساری چیزیں مطلب کرنے کے بعد جب یہ یقین غالب ہو جائے زن غالب ہو جائے کہ سب کچھ کوشش کرنے کے بعد بھی کافی وقت گزر گیا ہے اب اس کا مالک نہیں آتا ہے تو مفتیان کرام نے اس پر پھر فتوا دیا کہ اگر وہ خود شرعی فقیر ہے تو وہ اس کو استعمال میں لے سکتا ہے اور اگر وہ شرعی فقیر نہیں ہے تو پھر وہ وہ چاہے تو کسی کو مسجد میں دے دے یا مدرسے میں بھی دیا جا سکتا ہے یا کسی غریب ضرورت مند کی مدر مسلمان کی کسی ضرورت مند کی مدد کر سکتا ہے